چیز کو مشرق کہا کرتے ہیں اس لیے وہ مسلم سند ہے مسلم ضعیف کی ایک قسم ہے اور پھر اس کے بارے میں انگریز کے دور سے پہلے محدثین نے صرف دو باتیں لکھی ہیں تیسری کوئی نہیں لکھی یا پھر یہ لکھا ہے کہ گیارہ کا لفظ وہم ہے گیارہ کا لفظ وہم ہے یا بعد میں یہ لکھا ہے کہ پہلے گیارہ کا حکم دیا ہو بعد میں بیس کا تو وہ اس کو منسوخ کرتے ہیں انگریز کے دور سے پہلے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیس رقط راوی کا انکار کرنے والا کوئی موجود نہیں پوری دنیا میں سب سے پہلے یہ انکار یہ ان کے مولوی غلام رسول صاحب کی میاں سنگ والے اپنے رسالے جنابی میں سب بائک پر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس زمانہ میں ایک گرمی مفتی محمد خان بٹالوی نے یہ فتوا دیا ہے کہ تراویاں آ سکتی اور بیس کو بدت کہا ہے وہ مفتی گانی ہے انیس سو بارہ سو نبے میں بارہ سو نبے ہجری میں تو بارہ سو انہوں نے یہ تاریخی بات خود بتا دی ہے کہ بارہ سو نبے میں یہ شروع ہوئی امام دعوی بل مار رہا ہوں حرام کے ساتھ علاج کرنے کا بیان اور لکھا ہے در مختار میں ظاہر مدد ہر منع ہمارا ظاہر مدد یہی ہے کہ یہ منع ہے شراب سے بھی علاج کرے پیشاب سے کرے اور یہ دیکھیے سلامت بتا رہی ہے میرے پاس ہر حلال جانور کا پیشاب پاک ہے اور گلتے جنوبے اس کا پینا بھی جائز ہے صاحب کراچی والے یار حدیث اور ایسے امام جن کے متعلق مقاصد الامامہ میں دیکھا ہے کہ اگر خود امام

بھی بلکہ کفر کفر کفر لکھا ہے ہے ہے خالد میں میں جہاں ہیں قرآن کو نجازت ڈالنا اور پھر نے وضاحت کی کہ جتنی بھی یہ بات کہی کہی ہے ہے غلط پوری بات کیا کہا فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بھوکا آدمی اگر مردار کھا لے ایسے وقت میں جائز ہے وہ فرماتے ہیں بھوکے آدمی کے پیٹ میں کسی چیز کا گوشت چلا جائے تو اس کی بھوک عام طور پر مٹ جایا کرتی ہے ہے لیکن کے ساتھ نہیں اس لیے یہ کیا کر یہ ساری باتیں چھوڑ دی اور کو بدنام کرنے کے لیے سنیے قرآن پاک سے لکھا جاتا ہے نبار سے ان کے ہاں نواب لکھتا ہے یہ میرے پاس ہے حیض کے کے خون سوا سارے خون پاس تو ان کے مدم میں قرآن خون سے لکھا جائے اس طرح کی کوئی بات نہیں اور منی کاٹ ہے سب کا

وہ مسلم کے تلمی بھی لکھا ہے لیکن وہاں تھوڑی سی بات یہ چاہیے فکر ماؤتیا نے لکھا اچھا ابھی یہ پاک ہے تو اس کے قرآن لکھنا اسی جبرمیر نے دیکھا ہے کہ کتے اور پیشاب ہی پاک ہے مدد میں کیوں بھائی پاک سے قرآن لکھنا جائز ہے یا نہیں جی بغیر کسی اس طرح کے جائز ہے نا یہ دعوی دس منی ہر چند پاٹت دعوی نچتے ہیں کی اسلامی کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں علماء کرام کی تقاریریں مناظر اسلام کے مارکت العرا مناظرے ملک کے مشہور نعت خانوں کے خوشکن فرق انگیز اور تڑپا دینے والی نعتیں اور مجاہدین اسلام کی جہادی ترانے اور تبلیغی بیانت کا واحد مرکز بین الاقوامی شہرت یافتہ قرائے کرام کے سرنگز تلاوتیں اوریجنل ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں پرانی اور نئی قسطوں کی بھرائی بھی ہوتی ہے پتہ یاد رکھیے نزد مکی مسجد بائیس علامہ اقبال روڈ بوڑالا چوک اسٹیشن لاہور فون نمبر چھ تین چھ چھ آٹھ چار دو Thank <laughs> you. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني القوم فخرج منها خائفا يترقب Mm-hmm.

تعجل إن خير من تأجرت القوي الأمين الصف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره جائے ستجدني إن شاء أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فالله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله فلما